ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جاری فرمایا کہ غلام کا فائدہ اس کے نقصان کی ذمہ داری کے ساتھ ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیالیس